قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں مقدمہ الہ رب دین اور عبادت یہ چار الفاظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ رب اور نہ الوحیت و ربوبیت میں اس کا کوئی شریک ہے لہٰذا اسی کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی الوحیت اور ربوبیت سے انکار کر دو اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو وما ارسلنا من من قبلك رسول الا الا نوحي اليه انه لا اله انا فاعبدون سوره الانبياء ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے لہٰذا میری عبادت کرو وما الا لا الہ عما التوبہ اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس کے کہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں ان نہادی ہی امتکم امتم واحدہ و ان ربکم فعبدون صورت الانبیاء یقیناً تمہارا یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء سورة الانعام کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك احدا تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے صورت القحف وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورة النحل ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وإلیہ یرجعون سورہ آل عمران تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب چاروں ناچار اسی کی متی ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین صورت کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ان اللہ ربی و رب رب کم مستقیم آل عمران اللہ ہی میرا بھی ہے اور تم سب کا بھی لہذا اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہ چند آیات محض نمونے کے طور پر ہیں ورنہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ اول نظر میں محسوس کر لے گا کہ قرآن کا سارا بیان انہی چار اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے اس کتاب کا مرکزی خیال سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ اللہ رب اور الہ ہے اور ربوبیت و الوحیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور دین خالصتاً اسی کے لیے ہونا چاہیے اصطلاحات اربعہ کی اہمیت اب یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا وہ نہ توحید کو جان سکے گا نہ شرک کو سمجھ سکے گا نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا اور نہ ہی اللہ کے لیے دین خالص کر سکے گا اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا اور اس کے باوجود بہت سے ارباب من دون اللہ اس کے رب بنے رہیں گے وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول رہے گا وہ پورے زور کے ساتھ کہے گا کہ میں اللہ کے دین میں ہوں اور کسی دوسرے دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا مگر اس کے باوجود بہت سے دینوں کا قلادہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا اس کی زبان سے کسی غیر اللہ کے لیے الہ اور رب کے الفاظ تو کبھی نہ نکلیں گے مگر یہ الفاظ جن معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے الہ اور رب ہوں گے اور اس بیچارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں نے واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب و الہ بنا رکھے ہیں اس کے سامنے آپ اگر کہیں کہ تو دوسروں کی عبادت کر رہا ہے اور دین میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ پتھر مارنے اور منہ نوچنے کو دوڑے گا مگر عبادت اور دین کی جو حقیقت ہے اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عابد اور دوسروں کے دین میں داخل ہوگا اور نہ جانے گا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے اور یہ حالت جس میں میں مبتلا ہوں حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے غلط فہمی کا اصل سبب عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلا الہ اور رب ہے اور الوحیت و ربوبیت میں کسی کا قطعا کوئی حصہ نہیں تو وہ پوری بات کو پا گئے انہیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الوحیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدے کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں عبودیت کس حالت کا نام ہے عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ تو انہیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ اور رب اور دین و عبادت کے وہ معنی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے مثلا لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا رب کو پالنے اور پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرا دیا گیا عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے کیے گئے دین کو دھرم اور مذہب یعنی ریلیجن کے مقابلے کا لفظ قرار دیا گیا تاغوت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جانے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتاؤں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا قرآن کا منشا پورا کر دیا ہے حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن جن چیزوں پر عائد ہوتا ہے ان سب کو وہ اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ یہ ہم غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کو پروردگار نہیں مانتے لہٰذا ہماری توحید مکمل ہو گئی حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مفہومات پر ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کے بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے قرآن کہتا ہے کہ تاغت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے شیطان پر لانت بھیجتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لہٰذا ہم نے قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی حالانکہ پتھر کے بتوں کے سوا دوسرے طاقتوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور پرستش کے سوا دوسری قسم کی عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہیں یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مذہب اسلام قبول کر لے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے اس بنا پر ہر وہ شخص جو مذہب اسلام میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو خالص کر رکھا ہے حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے غلط فہمی کے نتائج بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کو پوری پوری طرح سمجھا جائے اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے وہ نہ تو بجائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے اس لیے اس مضمون میں میں کوشش کروں گا کہ ان چار اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کر دوں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو